الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد آج کی مجلس میں صرف دو باتیں انہیں اچھی طرح سے سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کوتیبہ علیکم السیام و کما کوتیبہ علی اللہ دین قبل تتقون اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد بھوک ہڑتال نہیں ہے مقصد ہے متقی اور پرہیزگار بننا وابڑا والوں کے پاس بجلی کی کمی ہوتی ہے تو وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ ہوا تھا کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں کہ ایک مہینہ آپ کا دوپہر کا کھانا اللہ تعالیٰ بند کر کے اور لوڈ شیڈنگ کرنا چاہتا ہے یہ مقصد نہیں اللہ کو مقصد ہے متقی پر حیضگار بننا روزہ ہے شروع اسلام میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی وہ اللہ دینا یوسیف کو الطعام مسکین جو آدمی طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے دیتا روزہ نہ رکھتا اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت نازل کی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس میں ہدایت ہے رہنمائی ہے اور یہ ہدایت کا سرکشمہ ہے پمن شاہدہ من کم شاہراہ پل ہو لہذا تم میں سے جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے رہی بات مسافر اور مریض کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مسافر ہو یا مریض ہو فحستا من ایام اخر بخر وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے فریے کا حکم منسوخ کر کے روزے کو لازم کر کے اللہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یورید اللہ بھی قبل اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے ولا یورید بھی قبل یسرا اور تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا دوسرا فائدہ والی سکھ میر جاتا تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اگر کوئی آدمی پہلے سیلیا دے لیتا تھا تو روزوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی تھی کچھ روزے رکھ لیے کچھ سیلیا دے لیا اب اللہ نے روزے کو لازم قرار دے دیا تاکہ تقبیر میر تاکہ تم روزے کی تعداد گنتی پوری کرو والی اللہ علامہ ہدا اور اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی اور بزرگی بیان کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو چار مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تو آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے لے مسافر یا مریض اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ رخصت دی تھی بعد میں منسوخ کر دی جو آدمی بیمار ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزہ چھوڑ دے سردیوں کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے دن آئیں گے روزہ رکھ لے روزانہ نہیں رکھ سکتا ایک دن رکھے دو دن نہ رکھے فرض نہیں ہے کہ تیس روزے مسلسل رکھنے ہیں تیس روزے رکھنے ضروری ہیں تین مہینوں کے اندر تیس روزے پورے کر لے سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن جن میں ویسے ہی بندہ روزے پہ ہوتا ہے سردیوں میں عام طور پہ کھانا ہی بندہ دو ٹائم کھاتا ہے اور روزہ رکھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں اور مریض آدمی کا تو ویسے ہی کھانے کو دل نہیں کرتا تو مریض کے لیے روزہ رکھنا سردی میں بڑا آسان ہے ہاں کوئی آدمی رمضان کے دس روزے اس نے رکھے اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور پندرہ تاریخ کو فوت ہو گیا رمضان کی چار یا پانچ روزے اس کی زندگی میں آئے اور وہ رکھ نہیں تھکا کہیں بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا علیہ سیام من علی ہوں جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کے اوپر روزے فرض تھے وہ روزے رکھ نہیں سکا تو جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں چار پانچ روزے اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھے اولیاء وراثت لینے کے لیے تو سارے بھاگتے ہیں ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا ایک آدمی لمبا عرصہ بیمار رہتا ہے دو تین چار سال بیمار رہتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں اس کے بیٹے ہیں اس کے پوتے پڑپوتے ہیں اس کے نواسے ہیں اس کے بھائی ہیں اس کے والدین ہیں اس کے چچا ہیں تایا ہیں چچا چچاد بہن بھائی ہیں یہ سارے اس کے اولیاء ہیں وہ دو دو تین تین روزے بھی اگر مل کے رکھیں گے تو میت کی طرف سے روزے پورے ہو جائیں گے یہ اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے یہ تو تھی ایک بات کہ روزہ رکھنا فرض ہے اس کے بغیر گزارا نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا وہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک روزہ نہ رکھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزے کو مانو کہ روزہ فرض ہے اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا روزے کو صرف ماننا نہیں دوسری بات وہ ہے شہری سے متعلق شہری کا وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علوم و حتاط العب المین القیت السود من الفجر جو ہی سپیدہ صبح طلوع ہو فجر صادق طلوع ہو کھانا پینا بند صبح تم سیاما رات تک سے روزہ پورا کرو یعنی مغرب تک اچھا حدیث میں تھوڑی چیز کے اندر مزید رخصت ہے آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج وقت تھا تین بج کے پینتالیس منٹ پہ چی تین بج کے پینتالیس منٹ ہوئے اور اس کے بعد آپ ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں سکتے بلکہ جو منہ کے اندر چبا رہے ہیں وہ بھی نہیں نگل سکتے لیکن دین نے اتنی سختی نہیں کی تھوڑی سی نرمی رکھی وہ نرمی کیا رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہو جو ہی آزان شروع ہو آپ کھانا پینا چھوڑ دیں آزانیں دو ہوتی تھی نبی رسلاۃ اسلام کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی رات کو جس کو شہری کی اذان کہتے ہیں بعض لوگ غلطی سے اس کو تحجد کی اذان بھی کہہ دیتے ہیں وہ تحجد کی اذان نہیں ہوتی وہ تحجد سے روکنے کے لیے ہوتی ہے شہری کی اذان ہوتی ہے علیہ اخلاق اسلام فرماتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں ان کی اذان تمہیں شہری سے نہ روکے وہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ تحجد پڑھنے والے بس کر دیں اور شہری کھا لیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں اور شہری کا بندوبست کر لیں کھاؤ پیو حتیٰ کہ عبداللہ ابن امی مختوم اذان دے صحابی کہتے ہیں یہ نابینا آدمی تھے اور جب تک انہیں کوئی آ کے بتاتا نہیں تھا کہ صبح ہو گئی اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے یعنی کہ اگر تین بج کے پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے موزن نے اگر دو منٹ لیٹ کر دی ہے چار منٹ لیٹ کر دی ہے اذان آپ کھا پی سکتے ہیں کیونکہ نبی صلاحت والسلام نے رخصت دے دی کہ جب تک ابن ام مختوم آزان نہ دے تم کھاؤ پیو اچھا اب آزان شروع ہو گئی کسی آدمی نے نوالا اٹھایا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے اور اذان شروع ہو گئی کسی نے پانی کا گلاس پکڑا ہے پینے کے لیے اور اذان شروع ہو گئی اب کیا کریں نبی اسلاط اسلام فرماتے ہیں کہ جب آزان شروع ہو جائے جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کھا پی لو جب تمہیں سے کوئی آدمی اذان کو سنے اور یدی کہ پیالہ پرتم اس کے ہاتھ میں ہو پلا یا راہ یا فروغ بن ہو تو اس کو رکھ نہ دے بلکہ جو ہاتھ میں ہے نا اس کو کھا پی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ایسی بات نہیں ہے اذان شروع ہو جائے کھانا پینا پانا ہاں ہاتھ میں آپ کے جو چیز ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اذان شروع ہونے کے بعد اور جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کو نہیں چھیڑنا یہ تحریک کے بارے میں اصول اور طریقہ کار ہے ایک آخری بات وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نبی اصلاح السلام نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ آدان دیتے ہیں کس لیے تحریکہ کا بتانے کے لیے لہٰذا جب وہ ادان دے اس کے بعد کھاتے پیتے رہو عبداللہ اللہ ابن مخصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادان دے تو پھر کھانا پینا بند کر دو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہری کا وقت بتانے کا طریقہ کیا تھا آزان یہ نہیں کہ روزے اللہ نبی کے پیارو جس طرح آج کل لوگ شور مچاتے ہیں یہ طریقہ نبی اخلاق اسلام کا نہیں ہے آپ کا طریقہ کیا تھا آپ آزان دلواتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شہری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے ادھر تو کئی لوگوں نے یہودوں نے سارا کی طرح وہ ہوٹر بجانا شروع کر دیے سائرن بجاتے ہیں یہ تو یہودی کرتے تھے عیسائی کرتے تھے ٹلیاں بجاتے اور وہ سینگ کے اندر پھونک مارتے تاکہ لوگ ان کی عبادت کے لیے جمع ہو جائیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ آزان دینا شہری کے لیے بھی آزان افطاری کے لیے بھی آزان شہری کا وقت شروع کب ہوگا آزان شہری کا وقت ختم کب جب ہوگا پھر بھی آزان یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ کار اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے